یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی بے خوف خدا کا نام لیا یہ شان ہے میرے خواجہ کی بے خوف خدا کا نام لیا یہ شان ہے پرچار کیا اسلام کا یوں پرچار کیا یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میری خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی جے پال بو جوگی جادو گر خواجہ کے قدموں میں گر کر جے پال بجوگی جادو گر خواجہ کے قدموں میں گر کر رو کرنے لگا رو رو کے توبہ کرنے لگا یہ شان کے میرے خواجہ کی یہ شان کے میرے خواجہ کی یہ شان کے میرے خواجہ کی یہ شان کے میرے خواجہ کی یہ شان کے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان کے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی لاکھوں کو دین کی دعوت دی گفتار سے ان کو ہدایت دی لاکھوں کو دین کی دعوت دی گفتار سے ان کو ہدایت دی یوں مردہ دلوں کو زندہ کیا یوں مردہ دلوں کو زندہ کیا یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی ایسے محنت عالم تھے کہ آپ نے مسجد نبوی میں ایسے محنت عالم تھے کہ آپ نے مسجد نبوی میں پرسوں درس در سے حدیث دیا درس درس و حدیث دیا یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی وہ صرف غریب نواز نہیں جھکتی ہے بقا شاخوں کی جبھی وہ صرف غریب نواز نہیں جھکتی ہے بقا شاخوں کی جبھی مشہور ہے ان کی جود سخا مشہور ان کی جو سخا یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی اج میرے مسافر جان فریاد بکا رد کرتے نہیں فریاد بکا یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی